بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے